اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا الله اس یا اللہ اپنے اس نیک عظیم اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یہاں ہمارے اکابرین حضرات مشائق یا اللہ تشریف فرما ہیں یا اللہ یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں سائے شفقت میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی اکابرین تشریف لائے علماء کرام خطبہ اعظام یا اللہ سب کی پرخلوص آمد کی بہترین جزا نصیب فرما یا اللہ ہمارے اکابرین حضرات جہاں جہاں بھی یا اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اشاعت کے لیے کوشاں ہیں یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما سب کو اپنی رضا اور خوشوئی سے مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجمع میں یا اللہ یہ سب یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں یا اللہ یہاں پر آمد یہ گرمی میں آمد یہ سب کچھ یا اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم کے لیے یا اللہ ہم کروڑوں اربوں خربوں جانیں قربان ہو جائیں یا اللہ پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی شباہت کو یا اللہ کوشش کو محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ ان کی روزی میں برکر نصیب فرما رزق حلال وافر عطا فرما گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت تندرست عافیہ نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے حیرت اقدس یا اللہ یا اللہ ہر خواج خواجگان رحمہ اللہ تعالی یا اللہ ہر کے فیض کو یا اللہ ان کی نسبی روحانی اولاد میں قیامت جاری و ساری فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے حضرت لال عزیز صاحب دام برکات ملالیہ یا اللہ ہر صاحبزادہ یا اللہ حرت اقدس حر کے جانشین حرت مولانا خلی ہم صاحب دام برکات ملالیہ ہر صاحبزادہ رشید صاحب بیمار تھے یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما ہر کے پورے خاندان کو خیر و برکت سے مالا مال فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ جتنے یا اللہ ہمارے مجلس کے جتنے بھی اکابرین ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا زی الرحمان صاحب جالندری دام برکات ملالیہ ہمارے شاہین ختم نموت حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ و صاحب دام برکات ملالیہ یا اللہ ان تمام اکابرین کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما یہاں یا اللہ ہمارے جتنے بھی مشاعر تشریف فرما ہیں حضرت اقدس یا اللہ یا اللہ حضرت حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دم مبرکات ملالیہ اور بھی ہمارے ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دم مبرکات ملالیہ یا اللہ جتنے بھی اکابرین ہیں یا اللہ سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما سب کو اپنے شاعن شان یا اللہ ان کی یا اللہ ان کی شفقتیں تادے صحت عافیت سے ہم طلباء پر قائم فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر یا اللہ اکابی حضرات تشریف لائے جنہوں نے جو بھی یا اللہ نیک بعض فرمایا سب کی یا اللہ ایک ایک بول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپس میں محبت ادب یا اللہ نصیب فرما اپنے بڑوں کا ادب و احترام نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے لیکن ہم چھوٹوں کے لیے ہے کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ پائے یا اللہ ہمیں اپنے تمام مقابرین کا ادب و احترام نصیب فرمام غیبت سے محفوظ فرمام بدگمانی سے محفوظ فرمام صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وصحابہ اجمعین برحمتک یا